سلسلے میں اگر زیادہ معلومات کرنا چاہتے تو انگلش میں ایک بک ہے پریکٹیکل ہپنوٹس میں نے ازول تاخیر اس کتاب کو پڑھا ہے صرف ٹرانس میں نہیں لا سکتا بقیہ سارے اصول مجھے معلوم ہے تو وہ کتاب پڑھ لی جائے وہ بھی جادو کی ایک قسم ہے اس میں سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے پہلے آدمی مجاہدہ کرے ریاضت کرے جب آنکھوں میں وہ چمک پیدا ہو جائے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آدمی کی قوت متخیلہ کو اپنے قبضے میں کر لے تھوڑی دیر کے لیے پھر جیسا حکم دیتا ہے ہپنوٹس اسی طریقے سے جو ہپنوٹائزڈ ہوتا ہے اسی طریقے کی حرکتیں کرتا اٹھ جا تو اٹھ جاتا ہے بیٹھ جا بیٹھ جاتا ہے اور اسی کی قسم ٹیلی پیتی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں جادو کی مجازی قسمیں ہیں حقیقی قسمیں نہیں ہے اس لیے کہ اس میں سے استمداد نہیں ہوتی بلکہ اس سے ریاضت اور مجاہدہ کرنے کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے اور جادو کی جو حقیقی قسم ہوتی ہے وہ ہے شیاتی سے استمداد یہ کیا کرتے ہیں شیاتی کو بلایا جاتا ہے اور شیاتی آدمی کی نظریں بات دیتے ہیں ہوتا کچھ ہے اور دکھائی کچھ دیتا ہے یہ ہے اس کو قرآن نے کہا ہے سہارو نے پکارا تو نے لوگوں کی نظریں باندھ دی نظر بندی کر دی گویا کہ نظر بندی قرآن حکیم سے ثابت ہے اور اس میں وہ سے استمداد لیتے تھے چلو ان کی نظریں باندھ دو نظریں بند گئی تو آدمی نیچے ہے تو اوپر نظر آ رہا ہے زمین پر تیر رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہوا میں اڑ رہا ہے تو نظر بندی کرنے پر کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے واقعیت کے خلاف آدمی کو محسوس ہوتا ہے جیسے حضرت موسا علیہ السلام کے اوپر اثر ہوا وہ لاٹیاں ویسے ہی تھیں وہ رسیاں ویسے پڑی تھیں لیکن چونکہ جادو کے اثر سے ان کی قوت متخیلہ متاثر ہوئی اور ان کو ایسا لگا جیسے یو خیلو ان کو ایسا خیال ہوا حقیقت میں ایسا نہیں تھا نہیں تو اسے خیال سے تعبیر نہ کیا جاتا لاٹیاں ویسے ہی تھیں اسی طریقے سے وہ رسیاں اسی طریقے سے تھیں لیکن ان کے ذہن میں ایسا ہو رہا تھا قوت متخیلہ اس طریقے سے متاثر ہو گئی تھی کہ جیسے یہ لاٹیاں چل رہی ہوں اور سانپ بن گئی ہوں اور رسیاں سانپ بن کر کے چل رہی ہوں حقیقت میں کچھ نہیں تھا اچھا جادو کا اتنا ہی اثر ہے کہ صرف نظر بندی کر دی جائے ہاں جادو کا اس سے بھی زیادہ اثر ہے نظر بندی کے علاوہ کیا کہ آدمی کو بیمار کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر اثر ڈال کر کے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور اس سے آپ متاثر ہوئے تھے دیکھو جادو میں میں اور فرق یہ ہے کہ جادو جو ہوتا ہے یہ اسباب کے دائرے میں ہوتا ہے لیکن اس کا سبب مخفی ہوتا ہے سبب چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن اسباب کے تحت ہوتا ہے لیکن وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فیل ہوتا ہے وہ سبب سے محاورہ ہوتا ہے سبب ہوتا ہی نہیں ڈائر جادو کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ طبعی ہوتے ہیں اور بظاہر مخفی ہوتے ہیں مخفی ہوتے چھپے ہوئے ہوتے لیکن سبب ہوتا ہے لیکن موجودے کے اندر سبب نہیں ہوتا یہ فرق ہے موجودے میں اور جادو میں اور جادوگر میں اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جادوگر جب چاہے تب اپنا جادو دکھا سکتا ہے لیکن نبی جب چاہے موجودہ دکھا دے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اور تیسرا فرق یہ ہے کہ جادوگر گندا ہوتا ہے اور نبی بہت پاک ہوتا ہے یہ فرق ہے نبی میں اور جادوگر کے اندر جادوگر کے اندر اور نبی کے اندر ایک فرق اور ہے کہ جادوگر شیاتی سے استمداد کرتا ہے اور موجزے کے اندر نبی اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈائریکٹ استمداد کرتا ہے اس سے مدد چاہتا ہے تو جادو کا اثر یہ مسلم ہے اور اس کا انکار قرآن کی آیات کا انکار ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہاں ایک بات اور بتا دوں کہ بعض شیاتی بعض شیاتی ایسے ہوتے کہ ایک آدمی کو پکڑ لیتے ہیں اس لیے کہ قرآن حکیم کہتا تنزل والا کلیا فاق نسیم کل حل انبیوکم علا من پر رسول شیاتین میں بتاؤں تمہیں خبر دوں کہ شیاتین کن پر اترتے ہیں گنہگار لوگوں پر گندے لوگوں پر نجس لوگوں کے اوپر تو جن لوگوں کے دلوں میں توحید نہیں ہوتی اور کہہ بھی رہا تھا شیطان اللہ کے سامنے لوگ بھی انہوں مجمعین الا عبادک منہم المخلصین میں سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا صرف توحید والوں کو گمراہ نہیں کر سکتا تو جن کے دلوں میں توحید نہیں ہوتی شرک ہوتا ہے شیطان آ کر کے انہیں پکڑ لیتا ہے اب پکڑ لیتا ہے اب چونکہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے شیطان نے پکڑ رکھا ہے دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا اب کوئی بتاتا ہے فلاں فلاں درگاہ میں چلے جاؤ یا اسی طریقے سے مندر میں چلے جاؤ تو کوئی مندر جاتا ہے تو شیطان اس کو مزید گمراہ کرنے کے لیے اس کے پاس سے ہٹ جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہاں درگاہ میں آنے کے بعد اور مندر میں آنے کے بعد دیکھو شیطان نے چھوڑ دیا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ درگاہ میں جو گیا شیطان وہاں سے ہٹا تاکہ اس کے متائے ایمان کو لوٹ لے اور جو مندر گیا اور وہاں شیطان اس سے الگ ہوا تو اس کو کفر کے اوپر اس نے مضبوط کر دیا یہ مطلب ہے کہ مندر میں جانے کے بعد شیطان کیوں اس سے الگ ہو جاتا ہے یا کسی درگاہ پر جانے کے بعد لگا ہوا شیطان اس سے کیوں ہٹ جاتا ہے تاکہ متائے ایمان کو لوٹ لے وے تباہ کر دے انسان کو دولت ایمان کو لوٹ لے وے اور سب کو تو مشرق بنانے پر تلا ہوا ہے تو کہتے ہیں مزار پر جانے سے فائدہ تو ہوتا ہے ایک کو جن لگا ہوا تھا چھوڑ دیا ہاں یہی مطلب ہے چھوڑنے کا تمہارے متا ایمان کا ستیہ ناش کرنے کے لیے وہ چھوڑ دیتا ہے لہٰذا تم یہ مت سمجھو کہ بابا نے اپنا اثر ڈالا ہوا ہے بابا کا اثر نہیں ہے سب شیطان کا اثر ہے عورتیں اس سلسلے میں بہت آگے ہیں بہت آگے ہیں چونکہ یہ طبقہ اسلام سے اور شریعت کے اصولوں سے کافی دور ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے اندر بھی توحید کو پھیلایا جائے شرک کی اقسام بیان کی جائیں اور شرک کی مذمتیں ان کے سامنے رکھی جائیں تاکہ توحید اور شرک کے درمیان انہیں فرق معلوم ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اگر تم تقوا والے ہو جاؤ تو ہم حکومت دے دیتے نا تمہیں شرط یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ شرط یہ ہے کہ متقی ہو جاؤ تو ہم تمہیں حکومت دیتے اللہ یہ زمین اللہ کی ہے اور یہ اپنے بندوں کو دیتا ہے اس کی سلطنت اور کون سے لوگوں کو للمتقین متقی لوگوں کو لہذا اپنے اندر پہلے تقوی پیدا کرو شرک تمہاری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے نمازوں کی پابندی کرو سنت کے مطابق نماز پڑھو بہت سارے آداب اور شرائط ہیں حکام شریعہ کے اوپر عمل کرو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ انعام میں حکومت دے دے گا اور یہ ساری چیزیں تمہاری زندگی میں نہ ہو لاکھ جہاد کے نعرے لگاتے رہو لاکھ مغزمانی کرتے رہو کچھ ہونے والا نہیں ہے اور حکومت الہیہ کا قیام ناممکن ہے بغیر ایمان اور عمل سوالے کے اور جزوی اور فروی کا سارا جو زور ہے وہ ختم کرو اور فرق ختم کرو سیدھے سادے قرآن حکیم کے اوپر عمل کرو اور سنت متحرہ کو قبول کرو سر آنکھوں پر رکھو اور پھر اس کے بعد دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے ورنہ زندگی بھر ماری کرتے رہو گے کبھی بھی حکومت الہیہ کا قیام نہیں ہوگا اور اس میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا میرے بادی یہ زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں کو اس کا وارث بناتا ہے کون سے بندوں کو انجام متقیوں کے لیے تقوا اگر تمہاری زندگی میں نہیں ہے کچھ بھی کر ڈالو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں اس کے بعد موسا علیہ السلام کی قوم کے اوپر فرعون کے اوپر اس کی قوم کے اوپر آنے والے عذابات کا تذکرہ ہے اس کے بعد حضرت موسا علیہ السلام کے کوہ تور جانے کا بیان ہے کہ آپ کوہ تور پر گئے چالیس دن تک آپ احتکاف میں رہے اور اس کے بعد کوہ تور پر گئے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سے آپ کو پکارا کہ ہم آپ کو کتاب دینے والے ہیں کتاب دینے والے ہم آپ کو جب آواز سنی تو کہا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کلام کرنا جب بات سنی تو دل میں ایک تمنا اٹھی کہ بولنے والے کو میں دیکھوں رب ارنی انظر الیک اے اللہ مجھے دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں قال لن ترانی ہاں مطالبہ غلط ہے آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہر کس نہیں دیکھ سکتے آنکھوں کے اندر وہ پاور نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو ہاں میں اپنی ایک تجلی پہاڑ کے اس ٹکڑے پر ڈال رہا ہوں اگر پہاڑ کا وہ ٹکڑا اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے تو مجھے دیکھ لو گے مکان ہو فسو اپنی جگہ پر وہ پہاڑ کا ٹکڑا میری تجلی کے بعد اگر رک جائے تو تم دیکھ لو گے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی ڈالی فلم تھا جب پہاڑ پر اللہ تبارک و کی تجلی کا ہلکا سا عکس پڑا پہاڑ وہیں ریزا ریزا ہو گیا اور دھماکے سے حضرت موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی کا پاور ہلکا سا ایک تجلی کا عکس پڑ رہا ہے پہاڑ کے ٹکڑے پر تو پہاڑ کا وہ ٹکڑا ریزا ریزا ہو گیا اور موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے اور جب افاقہ ہوا فلما افاق قال سبحانك انی تبت الیک وانا اول المؤمنین میں توبہ کرتا ہوں مطالبہ غلط تھا ایمان لاتا ہوں مطالبہ غلط تھا میں تجھے نہیں دیکھ سکتا بخاری شریف کی ایک روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نزول اجلال فرمائے گا اور اس کے عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے ایک عجیب اور غریب منظر ہوگا بڑا روبو جلال کا عالم ہوگا سارے کے سارے لوگ بے ہوش پڑے ہوئے ہوں گے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 مجھ سے پہلے انہیں ہوش میں لا دیا ہے یا کوہ تور پر جو یہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے میں ان کو بے ہوشی سے یہاں مستثنا کر دیا گیا ہے نہیں سمجھے اردو گہری ہو گئی نہیں اردو گاڑی ہو گئی مجبور ہوں معیار بلند کرو معیار بلند کرو اب تو آپ لوگوں کا معیار کافی بلند ہو گیا ہے تو اردو گاڑی ہو گئی اس کو ذرا میں سہل ممتنا کی حد تک بولتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب مجھے ہوش آئے گا تو میں یہ دیکھوں گا سب سے پہلے پر ایک نعمت نازل فرمائیے ایک خصوصیت دی ہے مجھے جب میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں مجھے نہیں معلوم یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ہونے عالم الغیب ہونے کی نفی ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آئے ہیں اللہ نے انہیں پہلے ہی ہوش میں لا دیا ہے یا انہیں بے ہوشی ہوئی ہی نہیں بلکہ وہ پہلے جو بے ہوش ہو گئے تھے اللہ کی تجلی دیکھ کر کے کوہ تور پر اس کے بدلے میں انہیں بے ہوش ہی نہیں کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اس گاڑی اردو کی تشریح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جب کوہ تور پر گئے تھے تو یہاں ایک منافق تھا بنی اسرائیل میں سامری نام تھا تو جانے کے بعد اپنی قوم کی باغ ڈور اپنے چھوٹے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ہاتھ میں دے گئے تھے حضرت ہارون کے ہاتھ میں دے گئے تھے لیکن فطرتن بڑے نرم دل بڑے بردبار اور بڑے حلیم تھے آپ کی اس حلیمی سے اور بردباری سے اس منافق نے فائدہ اٹھایا مصر سے جب نکلے تھے بنی اسرائیل تو بہت سارے زیورات لے کر نکلے تھے سب کے زیورات کو اس نے اپنی ہاتھ کی صفائی سے جمع کیا اور پگھلا کر کے ایک بچڑا بنایا قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے بنایا تھا اس نے کہ جب ہوا اس کے منہ سے اندر جاتی تو اندر گونج کر کے جب ہوا نکلی نکلتی تو ہوں کی آواز نکلتی تھی جس طریقے سے بیل آواز کرتا ہے اجلن جسد اللہ خوار خوار کہتے بیل کی آواز کو اسے جو آواز نکلتی ہے تو یہ ہوا اندر جاتی اور اس کے بعد پیٹ میں گھوم کر کے دوبارہ واپس لوٹتی تو اس سے بیل کی آواز برآمد ہوتی تھی نکلتی تھی اس طریقے سے اس نے سب کو گوشالہ پرستی میں لگا دیا بچڑے کی پوجا میں لگا دیا اس کے بعد حضرت موسا علیہ السلام تورات لے کر آ رہے ہیں تورات کی تختیاں ہاتھ میں کوہ تور پر کتاب ہی لینے گئے تھے اب جب آ کر کے دیکھا تو دماغ چکرا گیا کہ جس قوم کے لیے کتاب لے کر کے میں آیا ہوں وہ قوم ساری کی ساری بت پرستی میں مبتلا ہو گئی حضرت موسا علیہ السلام اٹھا کر پھینکی وال کا للوا ایک تو تورات کی تختیاں پھینکی اور دوسرے اپنے جر ہوئی لئی اور بال پکڑ کر کے مارنا شروع کیا اور بال چھوڑا تو داڑھی پکڑ لی اور مارنے لگے حضرت ہارون پریشان کہنے لگے ام اللہ خود اے میری ماں کے بیٹے بھائی نہیں بول رہے ماں کو درمیان میں لا رہے تاکہ رحم آ جائے قرآن حکیم بھی کیا لفظ استعمال کرتا ہے جو لفظ جہاں پر جو ترکیب جہاں پر ہے اتنی سالڈ ہے اور اتنی ایکزیکٹ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کوئی لفظ اور دوسرا وہاں لے آیا جائے تو وہ مطلب ہی نہیں بنے گا قال اے ابن امہ اے میری ماں کے بیٹے ڈائریکٹ بھائی جان بول سکتے تھے بھائی بول سکتے نہیں اے میری ماں کے بیٹے درمیان میں ماں کا حوالہ ہے مری ہوئی ماں کا حوالہ ظاہر ہے کہ ماں کا حوالہ درمیان میں آگ جائے اور وہ بھی ماں مری ہوئی ہو تو آدمی کا دل پسیج جاتا ہے چھوڑ دیا کہا کہ یہ کیسے گمراہ ہوئی قوم بی سما خلف تمونی من بعدی میں نے اپنے بعد سب سے پورا جانشین چھوڑا تم پورے جانشین نکلے کہا کہ بھائی جان ایسا ہے کہ میں نے ان کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا یہ لوگ جب بت پرستی میں مبتلا ہو رہے تھے تو میں نے اپنی جان لڑا دی تھی کہ کسی طریقے سے لوگ شرک میں مبتلا نہ ہوں لیکن میں کمزور ہو گیا کمزور ہو گیا میں اور دوسرے ارے مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تو تو مجھے خاموش ہونا پڑا ایک مفسر ہے یہاں تفسیر کرتے ہیں مائنڈ سے کس سے سے تفسیر کرتے ہیں مائنڈ انہوں نے ایک نقطہ نکالا ہے یہاں کہ اتحاد کے لیے شرک کو گوارا کیا جا سکتا اور ایسا گوارا کیا جا رہا ہے کہ جناب علی قرآن میری نظر میں اور ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن جو ہے یہ ہمارے مقدس گیتا کی طرح ہے یہی سنانے کے لیے لاتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو باتیں ہیں یہ کے لیے شرک کو بھی گوارا کیا جا سکتا ہے دیکھو حضرت ہارون علیہ السلام نے شرک کو گوارا کر لیا تاکہ انتشار نہ پھیلے لہذا سب ملے جلے رہو یہ ملی جلی سرکار چلاؤ اور جب تک یہ ملی جلی سرکار رہے گی تب تک قطع اصلاح ہونے والی نہیں شرک کیا ہے وہ بتاؤ توحید کیا ہے وہ بتاؤ شرک اور توحید کے درمیان خط فاصل کھینچو ایک حد فاصل قائم کرو تب جا کر کے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے اور فرضی باتیں کیا ہیں تب پتا چلے گا ملی جلی سرکار چلا رہے ہو کہ اتحاد کے شرک کو گوارا کیا جا سکتا ہے حضرت ہارون علی سلام نے جان لڑا دی تھی کہ لوگ شرک کی طرف نہ جائیں جب جان کا خطرہ ہو گیا تو خاموش ہوئے جب تک جان کا خطرہ نہیں تھا جان لڑا دی تھی انہوں نے لہذا یہ کہنا کہ اتحاد کے لیے شرک کو گوارا کر لیا تھا قطن غلط بات ہے حضرت ہارون پر جو ہے اتحام ہے اور آپ پر افطرا ہے ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے اور ایسے استدلالہ سے توبہ کرنا چاہیے نبی پر اتنا بڑا بہتان کہ اتحاد کے لیے شرک کو گوارا کر لیا نبی نے نبی کبھی شرک کو گوارا نہیں کرتا اس کے بعد اصحاب سبت کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد اصحاب سبت وہی سنیچر والے جن کو سور اور بندر بنا دیا گیا تھا نکلا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل جب بہت زیادہ شریر ہو گئے اور احکام شرعیہ کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا تو ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا اور پھر انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں پہاڑ جب معلق ہوا تو کیا مانتے ہیں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کیا شریعت کو منوانے کے لیے جبر کیا جا سکتا ہے قرآن محلا اکراف الدین پھر یہاں منوانے کے لیے پہاڑ کو کیوں ان کے اوپر مسلط کیا گیا مانو نہیں تو پہاڑ گراتا ہوں جواب اس کا یہ ہے کہ غیر مسلم جو اسلام نہیں لایا ہے اسے جبر کر کے اسلام میں نہیں لا سکتے لیکن اگر کوئی مسلمان مسلمان ہونے کے بعد احکام شرعیہ کے خلاف ورزی کرے تو اس کے اوپر جبر کیا جا سکتا ہے عرب کے اندر ہے کوئی نماز نہ پڑھے تو پہلے اس کا بال اتار دیتے ہیں ٹکلا کر دیتے ہیں اس کا پھر طرح طرح سے اس کی سزا اس کو سزائیں دیتے ہیں یہ جبر ہے اور ایسا جبر جائز ہے یہ جبر فطری نہیں ہے بلکہ جبر قانونی ہے جبر قانونی جائز ہے جبر فطری جائز نہیں ہے اس کے بعد اللہ نے عہد الگ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد آپ کی پشت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہاتھ مارا اور جتنی ضروریت آپ کی قیامت تک آنے والی تھی سب کو نکالا اور سب کو شعور دیا اور یہ پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سارے لوگوں نے ہم لوگ بھی وہاں موجود تھے یہ کہا تھا کہ ہاں کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں اللہ نے فرمایا دیکھو اقرار کرتے ہو بعد میں قیامت کے دن یہ مت کہنا کہ ہم لوگ اس سے غافل تھے یا یہ مت کہنا کہ ہمارے آبا وزداد مشرق تھے او تقولو انما شرک آباؤنا من قبل وکننا ذریتا من بعدین ہم بھول گئے غفلت میں یا ہمارے ماں باپ جو ہے کافر تھے مشرق تھے انما او تقولو انما شرک آباؤنا ہمارے آبا وزداد مشرق تھے لہذا ہم ان کے ہی بیٹے تھے لہذا پکڑیے ہمارے ماں باپ کو ہماری کیا غلطی ہے نہیں پہلے تم سے وعدہ لے لیا گیا ہے اب تم اپنے ماں باپ کے قدم پر چلے تو تمہارے ماں باپ کو تو سزا سزا دی جائے گی تم بھی سے نہیں بچ سکتے لہذا ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جن کے ماں باپ مشرق ہے اور بےچارے مجبور کر رہے ہیں کہ تم بھی شرک کے اندر رہو کا انکار کر دو اس لیے کہ اس اس آیت کے اندر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ماں باپ اگر مشرق ہیں تو قیامت کے دن آدمی یہ کہہ کر چھٹکارا نہیں پائے گا کہ میرے ماں باپ مشرق تھے تو میں ان کے ان کا بیٹا تھا ان کی ضروریت تھا اس وجہ سے میں بھی ان کے طریقے پر چلا اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ وعدہ تو یاد نہیں ہے یہ وعدہ تو یاد نہیں ہے کب ہوا کہاں ہوا عہد عرض کا کیا مطلب ہے ہاں اگرچہ یاد نہیں ہے لیکن اس کا جو ایک پہلو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس داخلی پہلو کو انسان کی فطرت پہ پیوست کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک ہندو ایک ہندو جب بات کرتا ہے تو بار بار اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے ارے بھگوان سے ڈر یہ اٹھاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا وہ بھی قائل ہے اور یہ مانتا ہے تھوڑا غور کرے کہ بھائی مجھے پیدا کرنے والا کون ہے کوئی نہ کوئی ہے پیدا کرنے والا مارتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے وہی نکالتا ہے کوئی نہ کوئی رب ضرور ہے یہ اور بات ہے کہ آدمی غلط ماحول میں پڑھ کر کے فطرت کی اس آواز کو دبا دے یہ اور بات ہے لیکن وہ چیز موجود وہ وعدہ موجود ہے آدمی کی فطرت میں اور اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے ہم بھی آتے ہیں کتابیں آتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے بلکہ تمہاری فطرت کی آواز بتا رہے ہیں ہم یہ کتاب اور ہماری یہ آواز تمہاری فطرت کی آواز ہے لہذا فطرت کی آواز میں اپنی آواز ملاؤ ہم آہنگ کرو اپنی اس آواز کو اور جو ہے قرآن اور جو ہے ہمارے احکام کی آواز کے اندر اور کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ تم بولتے ہو ہاں بولتے ہیں سب سے پہلے تمہیں بولنا کس نے سکھایا وقت بتا سکتا کوئی مجھے بھی معلوم نہیں کہ سب سے پہلے مجھے بولنا کس نے سکھایا میرے ماموں نے کہ میری ماں نے کہ میرے ابا نے کہ گاؤں کے کسی آدمی نے کسی عورت نے اور کس جگہ پر مجھے بولنا سکھایا گیا نہیں معلوم لیکن آدمی کا بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے کسی نے بولنا سکھایا ہے ایسے ہی آدمی جب پل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار پیوست کر دیا ہے کسی نہ کسی موقع پر وہ وعدہ اوپر آ جاتا ہے اور آدمی کا ذہن فوراً صحیح راستے پر لگ جاتا ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے حکام کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے پاس ذہن تو ہے لیکن سوچتے نہیں آنکھ ہے دیکھتے نہیں کان ہے سنتے نہیں یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے یہاں دو باتیں قابل غور ہیں ایک تو یہ جانور ہیں کیا مطلب ہے ان کا جانور سے گئے گزرے ان کا کیا مطلب ہے ایک ہے جانور جانور اس وجہ سے کہ جانور کا کیا کام ہوتا ہے اس کی ساری تگو دو خواہش اور اپنے پیٹ کے ارد گرد رہتی ہے پیٹ بھر گیا خواہش پوری ہو گئی جا کر کے کھڑا ہو گیا گدا دیکھا گدا صبح نکلتا ہے کھاتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے جب کھا پی کر کے تھک جاتا ہے تب جا کر کے کسی پیڑ کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے یا سڑک کے بیچ کھڑا ہو جاتا ہے ہارن بجاتے رہو کھڑا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو جانور کہا ہے اس وجہ سے کہا ہے ایسے لوگوں کو جو اپنی عقل سے کام نہ لے اپنی آنکھوں سے کام نہ لے اور اپنے کان سے کام نہ لے وہ بالکل اس گدھے کی طرح ہے جانور کی طرح ہے کہ بس جیسے وہ کھا پی رہا ہے ویسے یہ بھی کھا پی رہے ہیں جیسے اس کا مقصد ویسا اس کا مقصد وہ بھی پیٹ کے پیچھے یہ بھی پیٹ کے پیچھے تو دونوں میں کوئی فرق ہے جانور کی طرح جانور سے گئے گزرے کے کیا مطلب جانور سے گئے گزرے کے اندر ایک بڑا عجیب نقطہ ہے تدبر قرآن کے اندر وہ نقطہ بیان کیا گیا وہ نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جانور سے گئے گزرے کے کم سے کم اللہ تبارک تعالیٰ نے جانور کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو تو وہ پورا استعمال کرتا ہے کبھی دیکھا کہ کسی جانور نے کسی جانور کو سستا کیا ہو لیکن انسان اپنی صلاحیتوں کو پروئے کار نہ لا کر کے اپنے ہی جیسے لوگوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یہ ہے اولائک کل انعام بلہم ازل ان جو جانور سے بھی کیا گزرا ہے کہ جانور کسی جانور کو سجدہ نہیں کرتا اور انسان اپنے ہی اپنائے جنس کے سامنے سجدہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے جانور کبھی کسی جانور کو سجدہ نہیں کرتا توبہ ہے ایسے لوگوں کو قرآن حکیم کہتا بلہم ازل جانوروں سے بھی کہے گزرے ہیں جانوروں سے بھی کہے گزرے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ کہ میں نہیں جانتا میں تو نہ اپنے کا مالک ہوں نہ اپنے نقصان کا مالک ہوں اور اگر میں غیب جانتا ولو کن تو عالم الغیب اگر میں علم غیب جانتا تو بہت سارے فائدے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی وما مسنی سو مجھے تکلیف نہیں پہنچتی آپ کو معلوم ہے آپ کو تکلیف پہنچی آپ روئے نہیں روئے حضرت ابراہیم کے انتقال پر آپ روئے آپ کے بچے کا انتقال ہوا اور اسی طرح آپ جب طائف گئے تو آپ کو لہو لہان کیا گیا آپ کو تکلیف پہنچی اسی طریقے سے آپ کے سر کے اوپر اوجلی ڈالی گئی آپ کو تکلیف پہنچی جنگ اہد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندا نے مبارک شہید ہوئے آپ کو تکلیف پہنچی آپ کے سر کے اندر خود کی کریاں دھس گئی آپ کو تکلیف پہنچی آپ سو مجھے تکلیف نہیں پہنچتی اگر مجھے علم غائب ہوتا تکلیف پہنچی اس کا مطلب آپ کو علم غائب نہیں گھما پھرا کر کے عالم الغیب ثابت کرنا قرآن حکیم کی آیت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے مذاق کرنا ہے استحصا کرنا قرآن کی آیت کے ساتھ اس کے بعد اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں سوال کیا گیا بڑا بڑا, بڑا پیارا سوال یہ ہے کہ یہ مورتی جو کھڑی ہے اس کی پوجا کر رہے ہو کہا کہ ہاں اس کی پوجا کر رہے ہیں یہ جو مورتی ہے اچھا تو کیا اس کے پیر ہیں چلتی ہے آنکھ ہے بنی ہوئی تو ہے لیکن آنکھ دیکھتی ہے کیا کان بنے ہوئے ہیں سنتی ہے کیا نہیں مورتی کو نہیں مانتے بلکہ یہ جس کی مورتی ہے ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں اچھا تو جس کی تم پوجا کر رہے ہو تو اللہ کے بندے ہیں یہ مورتی اگر اس کی پوجا کرتے ہو تو پیر ہے آنکھ ہے نہیں کان ہے نہیں سنتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں کیا ہاتھ ہے پکڑتے ہیں کیا نہیں ہے کچھ تو تم سے اچھے تم اچھے کیے اچھے کم سے کم تمہارے ہاتھ ہیں تمہارے پیر ہیں آنکھیں سنتے ہو پکڑتے ہو دیکھتے ہو تو جس کی تم پوجا کر رہے ہو اگر مورتی کی کر رہے ہو تو یہ مورتی ایسی ہے جو درجے میں تم سے بہت کم تم اچھے ہوئے تو ایک اچھا افضل مفضول کو کیسے مانے اور اس کو سجدہ کیسے کریں اور اگر تم کہتے ہو کہ ہم مورتی کی پوجا نہیں کرتے بلکہ اس جس کی مورتی ہے اس کی پوجا کر رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم وہ تمہاری طرح بندے ہیں لہذا بندہ بندے کی پوجا کیوں کرے یہ جواب ہے ان دونوں سوالوں کا اب اسی طرح ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہے مزار کے اوپر جو تم نے لگا رکھا ہے یہ پختہ قبر ہے یہ پتھر کے اوپر تم سجدہ کر رہے ہو پتھر کے اوپر چادر چڑھا رہے ہو کہ بابا کے اوپر چادر چڑھا رہے ہو بولے نہیں پتھر کے اوپر چادر چڑھا رہے تو پتھر سے کیا فائدہ ہونے والا ہے چادر چڑھانے سے پتھر کا کوئی کوئی فائدہ نہیں نہیں بابا کے اوپر چڑھا رہے تو بابا بھی تو تمہاری طرح بندے ہیں کیا دے سکتے قرآن حکم نے کہا ان الذین تدعون من دون الله عباد ان امثالکم یہ ہے اس آیت کریمہ کی شرح اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو شاید تم پر رحم کیا جائے یہ آیت مکی ہے مکہ میں نازل ہوئی اس وقت پانچ وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی لہذا یہ کہنا کہ نماز کے اندر سورہ پاتے نہ پڑھو اگر امام پڑھ رہا ہے تو خاموش رہو قرآن حکیم کے ساتھ زیادتی ہے اور اگر مان بھی لیا جائے یہ در حقیقت اس آیت کریمہ کے جواب میں نازل ہوئی ہے جو چوبیسویں پارے کے اندر ہے اللہ فرماتا ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران ولغوا فيه لعلكم تغلبون اے میرے ساتھیو اے میرے لوگوں اے میری قوم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 اور کہتے ہو لال لکم تک تاکہ تم ان کے اوپر غالب آ جاؤ خاموش رہو گے تو تمہارے اوپر رحم ہوگا تمہارے اوپر رحم کیا جائے اس کا مطلب یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ کفار کے لیے ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے ہے یہ یہ کفار کے لیے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ ایک آیت دوسری آیت کی شرح کر رہی ہے اور پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ امام کے پوچھے سورب آدیا پڑھو تو پھر یہ ایک عام چیز کی تخصیص ہے لہٰذا آیت پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جاتا ہے اس کے بعد سجدے کی آیت ہے اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے اس میں متقین کی مومین کی کچھ صفت بیان کی گئی اس کے بعد جنگ بدر کا بیان ہے اس میں فرشتوں کی آمد کا بیان ہے اور اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک مٹھی مٹی لی اور اس کے بعد کافروں کی طرف پھینک دی ان کی آنکھوں میں پڑ گئی ان کی ناک میں پڑ گئی ان کے منہ کے اندر پڑ گئی وہ مٹی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سنبھلنے نہیں دیا اور مسلمانوں کے اوپر غالب آ گئے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے قتل نہیں کیا ان کو ہم نے قتل کیا اور آپ نے وہ جو ہے مٹی نہیں پھینکی بلکہ ہم نے وہ مٹی پھینکی اس کا مطلب پھینک آپ رہے تھے تاثیر ہم نے رکھی تھی اس کا مطلب یہ کہ نبی مختار کل نہیں ہوتا بلکہ صرف وہ کام کرتا ہے تاثیر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کے بعد کہا گیا کہ جب معاشرے کے اندر برائی پھیل جائے تو یہ مت سمجھو کہ وہ برائی تم تک آنے والی نہیں اور عذاب کے اندر تم داخل نہیں ہوگے بلکہ کوئی بھی سوسائٹی کوئی معاشرہ جب برائی کے اندر ملوث ہو جاتا ہے جب عذاب آتا ہے تو اچھے لوگ برے لوگ سارے کے سارے لوگ اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں لہٰذا کہیں برائی نظر آئے تو اچھے لوگوں کو اس برائی کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ لوگ بیٹھے کہا کہ یا تو اس کو قید کر دو یا تو اس کو نکال دو شہر کے باہر نکال دو جلا وطن کر دو یا تو اس کو قتل کر دو طے یہ ہوا کہ قتل کر دیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد بیٹھ گئے قتل کرنے والے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر نکلے اور ان کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے آگے نکل گئے اور پھر آپ غار سور میں چلے گئے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے جبکہ میں تمہارے درمیان ہوں اور اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے جب تم استغفار کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی استغفار کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں آئے گا اگر پوری سوسائٹی پوری قوم استغفار کرتی ہے اللہ سے معافی مانگتی ہے تو عذاب سے محفوظ رہے گی اور دوسرے جب تک نبی موجود ہو کسی قوم کے اندر تب تک اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے میرے میری امت کے اوپر دو امان نازل کیے ہیں ایک تو میں امن ہوں جب تک موجود رہوں گا عذاب نہیں آئے گا اور فیضا مزے تو جب میں چلا جاؤں گا تو ترق تم فیق استفار تو تمہارے درمیان استفار چھوڑ کر جاؤں گا میں چلا جاؤں گا استفار کرتے رہنا عذاب نہیں آئے گا جب تک میں موجود ہوں نہیں آئے گا لیکن جب میں چلا جاؤں گا تو استفار چھوڑ کر جاؤں گا استفار کرتے رہنا عذاب نہیں آئے گا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مشرقین کی نماز جانتے ہو کیا ہے تالیاں بجانا مشرقین کیا کرتے تھے طواف کے وقت اور بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت منہ کے اندر انگلیاں ڈالتے تھے زور سے سیٹیاں بجاتے تھے اور اس کے بعد پھر تالیاں بجاتے تھے جیسا کہ آج کل کے جاہل صوفیہ ہے اور اسی طریقے سے مجاور ہیں کہ ایک مخصوص ہال ہوتا ہے اس مخصوص ہال کے اندر وہ رقص ہوتا ہے قوالیاں ہوتی ہیں جن کو یہ محفل سما کہتے ہیں اور جہاں پر یہ ہوتا ہے یہ خرافات ہوتے ہیں اس کو سما خانہ کہا جاتا ہے اور وہاں پر ناچتے ہیں کودتے ہیں گانا گاتے ہیں اور اس طریقے سے قوالیاں کرتے ہیں طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو در حقیقت ان کی یہ محفل سما کفار کے اس محفل سما کے بالکل مشابہ ہے اس وہ بھی جب خانہ کعبہ میں داخل ہوتے تو سیٹیاں بجاتے تالیاں بجاتے یہ بھی سیٹیاں بجاتے تالیاں بجاتے ڈھول بجاتے جیسے جاہل سوبیا کا کام ہے ایسے ان لوگوں کا کام ہے لہٰذا یہ محفل سما اس طریقے کی بالکل حرام ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اپنا کفر چھوڑ دیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا لہٰذا جو لوگ شراب پی رہے ہیں اگر وہ چھوڑ دیں تو اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ سود کھا رہے ہیں اگر آج سے توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا شرط یہ ہے کہ آگے نہ کرنے کا عزم کریں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ایک شرابی کے لیے بھی ایک سودخور کے لیے بھی سب کے لیے بھی اگر یہ رک جائے تو یوں فر ما قد سلف پیچھے جو کچھ ہوا ہے

یعنی تین حصوں میں سے ایک حصہ ختم ہو جائے گا جو اشرا رحمت کا ہے اس سے قبل کہ میں پارے کی کی تفسیر طرف آؤں ایک بات جو کھٹک رہی ہے پہلے اس کھٹک کو ظاہر کر دوں آٹھویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے کچھ آداب بتائے ہیں فرمایا لا يحب تذر ولا تفسدوا في نہب بعد و وادعوه خوفا وطمعا کہ جب اپنے رب سے دعا کرو تو ایک تو اس میں اللہ و جاری ہو گڑ گڑانا ہو پہلی چیز وہ خفیہ دعا دھیرے دھیرے ہو بعض لوگ گڑ گڑاتے تو ہیں لیکن چپکے چپکے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجدوں میں دیکھا جاتا ہوں تو یہ خفیہ نہیں ایک تو گڑ گڑانا ہونا چاہیے اور دوسرے چپکے چپکے ہونا چاہیے اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ معتدین کو نہیں پسند کرتا ہے معتدین کا مطلب ہوتا ہے دعا کے اندر تجاوز کرنے والے دعا میں تجاوز کرنے کا کیا مطلب ہے ابن جریج نے اس کی تشریح کی ہے کہ الصوت سوت دعا دعا کے وقت زور زور سے دعا کرنا زور زور سے آواز نکالنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب ہم ولا سنیں تو آمین کہیں آپ نے آمین کہا اور آپ نے آمین کے لفظ کو کھینچا لیکن اتنا کھینچ دینا کہ مانا غلط ہو جائے یہ اعتدا ہے اب آمین کرنا تو اگر تھوڑا سا لمبا کھینچا آپ نے تو آمین کے مطلب ہے اللہ قبول فرما اور آپ نے تھوڑا کھینچا تو مانا ہو جائے گا آمین کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنے والے نہیں البیت الحرام یبتغون فضلا من اللہ رضوان آم ہو جاتا ہو غلط ہو جاتا اللہ قبول فرمانے کی جگہ پر آمین ہو جاتا ہو غلط ہے وہ اتنا لمبا کھینچنا اعتدا ہے یہ دعا کے اندر زیادتی ہے غلو ہے زیادہ آمین کو اتنا نہ کھینچو لیکن اتنا نہ کھینچو کہ اس کا معنی غلط ہو جائے آمین کی جگہ پر آمین ہو جائے آمین مانے ارادہ کرنے والے اور آمین مانے اللہ قبول فرما مانا کتنا غلط ہو گیا کھینچنے کی وجہ سے تو دو چیزیں ایک تو دعا کا ادب یہ ہے کہ آدمی گڑ گڑائے دوسرے چپکے چپکے مانگے تیسرے دعا میں زیادتی نہ کرے اور تیسرے ولا فی الارض بعد اصلاحها زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ اور دنیا کا سب سے بڑا فساد یعنی فساد فی الارض سب سے بڑا فساد فی الارض اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے دعا مانگنا ہے یہ سب سے بڑا فساد ہے اور اس کے بعد فرمایا اللہ سے دعا کرو تو خوف بھی بھی ہونا ہونا چاہیے چاہیے اور تما کہ دعا مانگو تو خوف رہے اے اللہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی دعا میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اور تما ہونی چاہیے یعنی امید ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول کر لیا ہوگا یہ چھ آداب ہیں دعا کے لہذا اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن حکیم کو پڑھ کر کے یا کچھ دعائیں پڑھ کر کے کے اسے جو مردوں کو بخشا جاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور بہت بڑی گستاخی ہے اس لیے کہ دعا جو ہے اس کا ایک ادب یہ ہے کہ آدمی خوف میں مبتلا رہے پتا نہیں ملا ثواب کہ کے نہیں ملا خوف ہونا چاہیے اور یہاں ایک پارا پڑھا تو یقین ہو گیا کہ مجھے ایک پارے کا ثواب مل ہی گیا اب ایک پارے کا ثواب مل ہی گیا تو اب اسے مردوں کے نام بھیج دو خوف کہاں رہا پتا نہیں آپ نے کیا غلطی کی ہے پڑھنے میں کہ آپ کو ثواب نہیں ملا آپ کو کیسے یقین ہو گیا کہ آپ کو ثواب مل گیا لہذا ثواب کے اندر کوئی بھی کام کرو نیک عمل کرو تو اس کے اندر خوف بھی ہو اور تما بھی ہو خوف اس بات کا کہ پتا نہیں کیا غلطی ہو گئی پڑھنے میں یا دعا کرنے میں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اور تما ہونا چاہیے کہ دعا کیا ہے میں نے یا کوئی چیز پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ قبول کر لے گا خالی تما ہی تما غلط ہے اور خالی خوف خوف ہی غلط ہے یہ چھ آداب ہیں دعا کے انہیں ملحوظ رکھا جائے دسواں پارا جو پڑھا گیا اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت پر بحث فرمائی پچھلی قوموں کے اوپر مال غنیمت حرام تھا مال غنیمت کسے کہتے ہیں جب دو لشکروں میں جنگ ہوتی تھی حق اور باطل کے درمیان جنگ ہوتی تھی تو جب باطل پرست میدان چھوڑ دیتے تھے تو جو کچھ ساز و سامان ہاتھتے تھے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے پچھلی امتوں کے اوپر مال غنیمت حرام تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کی امت کے اوپر مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے آپ نے فرمایا احلت میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا ہے جبکہ اس سے پچھلی امتوں کے اوپر مجھ سے پہلی امتوں کے اوپر مال غنیمت حرام تھا حلال نہیں تھا مال غنیمت کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ جو کچھ ساز و سامان کافروں کا ملے اور مسلمان اس پر قبضہ کریں تو سارا کا سارا مال امیر کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیں لشکر کے کمانڈر ان چیف کے پاس لا کر رکھ دیں مال غنیمت سے کوئی معمولی سامان بھی چرانا اتنا بڑا گنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی جبکہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس آدمی نے مال غنیمت سے کوئی چیز چرا رکھی تھی چھپا رکھی تھی اور مال غنیمت کب آدمی کو ملے گا جب آدمی جہاد کرے گا جہاد کے اندر یہ سب ہوتا ہے جہاد کے بغیر مال غنیمت حاصل نہیں ہوتا اس کے لیے بھی کوششیں ضروری ہیں جہاد ب سیف تلوار سے جہاد جہاد بالقلم قلم سے جہاد جہاد باللسان زبان سے جہاد یہ ساری چیزیں جہاد کے دائرے میں آتی ہیں جہاں ضرورت پڑے زبان سے جہاد کرنے کی میدان کے اندر اتر جاؤ زبان سے جہاد کرو ضرورت پڑ جائے قلم سے جہاد کرنے کی تو قلم اٹھاؤ اور باطل پرستوں کے خرافات کا منہ توڑ جواب اور دندا شکن جواب دو اور اگر ضرورت پڑ جائے تلوار کی تو تلوار سے بھی جہاد کیا جائے مسلمانوں نے بخاری شریف اور مسلم شریف کا جو ابواب الجہاد ہے اسے بالکل کلوز کر کے رکھ دیا ہوا ہے یہ باپ کائے کے لیے یہ کتاب الجہاد جو باپ باندھا گیا یہ کائے کے لیے عمل کرنے کے لیے خالی پڑھنے کے لیے اس کی بھی راہیں ہموار ہونی چاہیے تو جہاد کے دائرے میں یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں جہاد بالسیف سیف اور جہاد بالقلم اور جہاد باللسان تو مال غنیمت ملتا ہے جہاد بھی سیف کے اندر تو سارا کا سارا سامان کمانڈر ان چیف کے پاس امیر کے پاس لا کر ڈھیر کر دیا جائے اب اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے چار حصے تقسیم کر دیے جائیں گے مجاہدین کے اوپر جن میں پیدل پیدل کو کو ایک حصہ ملے گا پا لڑنے والے کو ایک حصہ اور سوار کو تین حصہ ایک تو سوار کا اور دوسرے دو حصہ گھوڑے کا اللہ تبارک و تعالی نے گھوڑے کو اتنی عزت بخشی ہے پیدل لڑنے والے کو ایک حصہ اور سوار کا تین حصہ ایک حصہ خود لڑنے والے کا اور دو حصہ گھوڑے کا اور پانچواں حصہ اس کے بھی پانچ حصے کیے جائیں گے اس کے بھی پانچ حصے کیے جائیں گے کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کے لیے اور کچھ دینی مسالے اور مفاد عامہ میں خرچ کیے جائیں گے یہ ہے مال غنیمت کی تقسیم اور اس کے متعلق تفصیلات اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کا منظر لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ کفار کثیر تعداد میں تھے اور مسلمان قلت میں تھے سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو خواب میں دکھایا کہ مشرقین کی تعداد بڑی تھوڑی ہے اور اس کے بعد جب لڑائی شروع ہوئی تو اللہ کا احسان ایسا ہوا کہ کافر جب مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے تو اپنے سے دگنا نظر آتے تھے مسلمان اور جب مسلمان کافروں کو دیکھتے تھے تو بڑے قلیل نظر آتے تھے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا تاکہ جب اپنے سے دگنا دیکھیں مسلمانوں کو تو ان کی ہمت پست ہو جائے اور مسلمان جب کافروں کو اپنے سے کم دیکھیں تو ان کی ہمت جمع ہو جائے ان کے حوصلے بلر ہو جائے اور وہ میدان چھوڑ کر پیچھے نہ بھاگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑنے کے اصول بتائے ہیں کہ جنگ کے اصول کیا ہیں ایٹ رینڈم لڑائی نہیں ہوتی اس کے کچھ اصول ہیں اصول بتائے پہلے تو جب میدان جنگ میں آؤ تو ثابت قدم ہو جاؤ بلا ضرورت پیچھے کی طرف قدم مت لے جاؤ آگے بڑھتے چلے جاؤ فت بتو جم کر کھڑے ہو جاؤ کذاب سے جب لڑائی ہوئی تو اس وقت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے اور یہ امت کا وہ ناس فرزند ہے کہ جس پر ہمارے نوجوان جتنا فخر کریں کم ہے بے شمار جنگل لڑی انہوں نے لیکن کبھی انہوں نے شکست کم نہیں دیکھا یہ ایسا جنرل ہے اسلام کا جس کے ریکارڈ کو آج تک کوئی جنرل بریک نہیں کر سکا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے اسلام کے اس سپوت کو سیف اللہ کا خطاب دیا ہے اللہ کی ننگی تلوار شمشیر بے نیام ان کا خود کا کہنا ہے کہ میں نے یوں تو بہت ساری جنگیں لڑی ہیں لیکن سب سے زیادہ ٹف جنگ جو مجھے لڑنی پڑی ہے وہ مسلمہ کذاب سے لڑی ہے میں نے اس لیے کہ ہم لوگ اپنے سچے نبی کے لیے لڑ رہے تھے اور وہ اپنے جھوٹے نبی کے لیے لڑ رہے تھے لہذا آرائی بڑی سخت تھی اور بڑی ٹف لڑائی تھی میری زندگی کی سب سے ٹف لڑائی یہی تھی کہتے ہیں کہ اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے قاری قرآن جو تھے ان کا ایک پورا دستہ تھا جو اپنے اپنے مورچے کے اوپر لڑ رہا تھا جب دیکھا کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں اور جھوٹے نبی کے ماننے والے مسلمان لشکر کو مسلمان لشکر کے قلیل ہونے کی بنا پر دباتے چلے آ رہے ہیں تو آواز لگائی کہا کہ اے قرآن قرآن کے پڑھنے والوں ارے تف ہے تمہارے اوپر ہماری زندگیوں کے اوپر قرآن ہمارے سینوں میں اور ہم پیچھے ہٹائیں لہذا انہوں نے زمین کھود کھود کر کے اپنے قدم وہاں جما دیت اب مریں گے یا جیئیں گے قدم پیچھے نہیں ہٹے گا یہ ہے فسبتو ثابت قدم ہو جاؤ قدم بلا ضرورت پیچھے نہ ہٹے یہ جہاد کا پہلا اصول ہے اور وسکر اللہ کثیر اللہ زبان پر تمہارے کوئی نازیبا کلمہ نہ آنے پائے بلکہ جب تک لڑتے رہو زبان پر تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر رہے ایک تو ثابت قدمی اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر اور تیسرے واطی اللہ و ہر ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوئی تو جنگ تم نہیں جیت سکتے بلکہ جیتی ہوئی بازی ہارنے کا پورا امکان ہے اور ولا تنازع آپس میں اختلاف مت کرنا اگر آپس میں اختلاف کرو گے تو فتب شلو کمزور ہو جاؤ گے وہ تدری حکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یہ چوتھا اصول بتائے گا کہ آپس میں اختلاف مت کرنا لڑائی کے دوران وہ اور صبر سے کام لینا کوئی بات اگر آ جائے اس طریقے کے جس سے جذبات کو ٹھیس پہنچے تو اس وقت تم صبر کرنا ان اللہ صابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو گویا کہ یہ پانچ کام کرنے ہیں آپ کو میدان جنگ میں جہاد کے وقت اور کیا کام نہیں کرنا ہے آپ کو ولا تک لبینا خرج ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو لڑنے کے لیے تو نکلے لیکن مقصد اس لڑائی سے کیا تھا ایک تو ریاکاری تھی اور دوسرے تکبر تھا اترانا تھا بطر کے معنی اترانا اتراتے ہوئے مت نکلو اور دوسرے ریاکاری کے لیے مت نکلو اپنے شمشیر کے جوہر دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اہل کلمت اللہ کے لیے تلوار ہونی چاہیے سبیل اللہ اور یہ لوگ جو نکلے وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نکلے تمہارا کام اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے تمہاری لڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ کلمت اللہ اللہ کے لیے تبارک و تعالیٰ کے راستے کو کھولنے کے لیے اس کو ہموار کرنے کے لیے تمہاری لڑائی ہونی چاہیے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ تو واپس ہو رہے تھے میدان جنگ برپا ہی نہیں ہوتی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی جو میدان جنگ برپا ہوئی ورنہ جس کام کے لیے لشکر مکہ سے چل کر آیا تھا وہ کام تو ہو گیا تھا ہوا یہ کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ چلے آئے تو اب مشرقین کن کے اوپر اپنا ظلم اٹھائے کسے اپنا مشق ستم بنائے کسے اپنا ہدف جور و ستم بنائے اس لیے کہ جب تک مسلمان تھے تب تک ان کے اوپر ظلم جور کے پہاڑ توڑ رہے تھے اب تو کوئی مسلمان رہا نہیں سے آپ ببولا ہوئے میٹنگ ہوئی کہا کہ امسال سارے